السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 517 یہ 2 ان 1 2 ان 1 سبق ہے یہ عن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل معیتن فق تما علیہ غفر اللہ له عین کبیر ومن حفر قبر قبرا حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث الحديث رواه الطبراني ترجمہ دھیان سے سنیے حضرت حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے سطر کو اور اگر کوئی عیب پائے تو اس کو چھپاتا ہے مثلا کسی مرحوم کو غسل دے رہا ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ٹیڑھی دیکھی یا کوئی عیب دیکھا تو باہر آ کر کسی کو بیان نہ کرے اس کو چھپا دے کسی کو کہے نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے چالیس بڑے گنا معاف فرما دیتے ہیں چالیس ہلاک کرنے والے گنا اللہ معاف کر دیتا ہے کبائر زنا ہے قتل ہے چوری ہے اور غیبت ہے یہ کبائر ہے کبائر تو بڑے بڑے چالیس گنا ہلاک کرنے والے اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے یہ زبردست جو ہے یہ نسخہ ہے بڑے بڑے گناہ معاف کرانے کا اور جو اپنے بھائی کی میت کے لیے قبر کھودتا ہے اور اس کو اس میں دفن کرتا ہے تو گویا اس نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک اس کو ایک مکان میں ٹھہرا دیا یعنی اس کو اس قدر اجر ملتا ہے جتنا کہ اس شخص کے لیے قیامت تک مکان دینے کا اجر ملتا ہے گویا کہ اس کے لیے کمرہ تیار کر دیا آپ نے قیامت تک کے لیے تو کسی کو قیامت تک کے لیے مکان دے ٹھہرا ہو تو کتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب ملتا ہے اس کو یہ حدیث تبرانی میں ہے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی میت کو کفن دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کو جنت کے باریک موٹے ریشم کا لباس پہنائیں گے اس لیے کوئی حاجت مند ہو تو اس کے لیے کفن کا بھی انتظام کرو اور یہ حدیث ذہن میں رکھو میں اس کو کفن دوں گا اس کے لیے انتظام کروں گا کفن دوں گا تو اللہ تعالی جنت میں باریک موٹے ریشم کا لباس اللہ پہنائیں گے یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اب میرے اب ایک کام کیجئے تین مرتبہ سر اخلاص پڑھ کر ساری دنیا کے مسلمان مرد عورتیں جو مرحوم ہو گئے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے جو ہے ان کو یہ سال ثواب کر دیجئے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ ان کو بہت بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے لیے بھی کسی نے ہدیہ بھیجا بھائی آج ہم زمین پر ہیں ہمیں پتا نہیں ہے ہم جب قبر میں جائیں گے تب پتا چلے گا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہوتی ہے اور ان کو کتنا ثواب پہنچتا ہے اور اللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان مرد ہو یا عورتیں ہوں زندہ ہو یا مرحوم ہو یا ایمان کے حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں اے اللہ ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے اے اللہ ان سب کو تو نور سے منور فرما دے اور جو زندہ اور مرحوم مسلمان ہیں ہم سب کے گناہوں کو اللہ تو معاف فرما دے اللہ قادر مطلق ہے اللہ تعالی ہم سب کی ان محنتوں کو قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا داوانہ الحمد اللہ رب العالمین